جی ٹیلی ویژن پر ایک عالم دین نے بتایا کہ بینک جو زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں اس سے اکاؤنٹ ہولڈر کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اچھا مسئلہ یہ ہے دیکھیے اس پر ہم نے ترمیم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان کو پیش کی میں نے کہا دیکھیے سی بی آر سے آپ ایک سرٹیفکیٹ لیے رول موجود ہے ہمارے یہاں مثلا دارالعلوم امجدیہ ہے فلاں مدرسہ فلاں مدرسہ فلاں جماعت جو خیراتی ہے اس کو وہ انکم ٹیکس کا استثنا دے دے مثلا جو دارالعلوم امجدیہ ہے یہ مدارس ہیں ان کو جو رقم آئے گی اس پر انکم ٹیکس نہیں لگے گا سی بی آر میں رجسٹر ہونے کے بعد جب آدمی کی زکات بنے تو وہ چیک کاٹ کر کے دے گے بھائی اپنی زکوٰۃ آپ کہیں اور میری استعمال نہیں کریں میں فلاں مدرسے کو اپنی زکات دیتا ہوں اس طرح اگر وہ دے دے وہ چیک اب ادا ہو جائے گی اس لیے اس کی نیت بھی ہے اور اپنے ادارے کو دے رہا ہے وہ ایک بات یہ جو کہنا کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جس مولوی صاحب نے بھی فتوا دیا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کوئی بینک کے صاحب ہیں بھائی موجود کوئی تھوڑے بہت بینک میں کام کرنے والے کوئی ہمارے اس مجمے میں کوئی صاحب ہیں ایک بھی نہیں ارے تو بینک والوں ہاں یہ جو بینکر تو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بہت بڑے ماشاء اللہ نور الدین صاحب مجھے بتائیے صاحب کہ یہ جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے نا یہ کون سے اکاؤنٹ پہ کاٹی جاتی ہے سیونگ پر سیونگ کا کیا مطلب ہوتا بارہ پرسینٹ سود ٹھیک تو کیا ہوا جب بارہ پرسینٹ آپ سود لے رہے ہیں ڈھائی فیصد اس میں سے دے دی آپ نے تو کتنا بچا آپ کا نفع ساڑھے نو دس روپے آپ کے بچے تو اسی میں سے گئی زکات آپ کی کٹی جو سود تھا بارہ پرسینٹ اس میں سے ڈھائی فیصد جو ہے وہ کٹ گیا میں کہ باقی جو بچا وہ کب حلال ہے یہ تو ایسی بات ہے میں نے پہلی کہی کہ ایک آدمی بھنگوٹ رہا تھا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی تو پیالہ لے کے مولانا کے پاس آیا کہ مولانا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی یہ حلال ہے کمت پہلے کب حلال تھی کہ کبوتر کے بیٹ کرنے سے حرام حرام ہوئی ہے تو تو تو تو پہلے ہی تھی وہ دس پند مختلف ریٹ ہیں بینکوں کے اب اسٹیٹ بینک نے آج ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ بارہ پرسنٹ دے گا وہ سود ٹھیک ہے صاحب تو بارہ پرسنٹ میں ڈھائی فیصد کاٹ لیجیے آپ زکات کا تو فکس ڈپازٹ جو ہے اس پر یہ ہے تو وہ تو پہلے کب حلال تھا بھائی تو وہ بعد میں بھی وہ زکوٰۃ جو کٹی سود آپ کا ڈھائی فیصد کم ہو گیا کہاں ہوئی وہ تو اسی لیے کہ وہ اگر ہماری رضا اس میں شامل کر کے ہمارے اکاؤنٹ سے اگر کسی میں دے تو ظاہر ہے کہ زکات ادا ہوگی ورنہ تو یہ سارا تماشا ہے بالکل کہ اسلامی بینکنگ وغیرہ یہ کچھ ہماری سمجھ میں آئی نہیں خالی رجسٹر بدل لیے گئے ہیں باقی کام سب اسی طریقے سے جاری ہے